ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے تین مرتبہ دھو لے چونكہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو اکیانوے